حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن امر بن نفیل کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا بخاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو بعد رکھا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا اس نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذارک میں محمد کو قتل کروں اس نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور منو زغرہ سے کیسے بچو گے حضرت عمر نے اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں حضرت عمر نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو عام مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہر سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتی ہی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی وہ لوگ تاہا پڑھ رہے تھے ان دونوں نے کہا ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا حضرت عمر نے کہا شاید تم دونوں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو تو ان کی بہنوئی نے ان سے کہا ہے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بری طرح سے روندا ان کی بہن ان کو اپنے خامن سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا انہوں نے غصے سے کہا اے عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ و محمد پڑھا جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر تاہا پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے لا لذكري تو حضرت عمر نے کہا مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا اے عمر تمہیں بشارت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما مجھے امید ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے اس وقت حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا حضرت عمر یہاں سے چل کر اس گھر یعنی دار ارقم میں پہنچے اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور حضور ربدت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں یہ عمر ہے اگر اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی چنانچہ وہی نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑ کر فرمایا کیا تم بعض آنے والے نہیں ہو اے عمر اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما حضرت عمر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت ادا فرما اس رات کے شروع کے حصے میں حضرت عمر کی بہن اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قدر کر ڈالا ہے جب صبح تحجد کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا پست کلام ہے چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو پایا انہوں نے دروازہ کھڑکٹایا دھکا دیا حضرت بلال نے پوچھا یہ کون ہے حضرت عمر نے کہا عمر بن خطاب حضرت بلال نے کہا ذرا ٹھہرو میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے لوں حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر دروازے پر ہیں آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو اسے دین میں داخل کر دیں گے آپ نے حضرت بلال سے کہا دروازہ کھول دو انہوں نے دروازہ کھول دیا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو تم کس لیے آئے ہو حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف لے چلیں حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنا اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں ہم نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے والا تھا ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا کہ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا اے خطاب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا اس آدمی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کرنے کی نیت سے جانے کا ارادہ ہے اس آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو میں نے کہا یہ کیسے اس نے کہا تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جا چکی ہے اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہے چنانچہ میں غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا اور میں نے بہن کا دروازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو کوئی ایسا آدمی مسلمان ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو ایسے ایک یا دو آدمی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو ان کا خرچ برداشت کر لے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمی میرے بہنوئی کے حوالے کر رکھے تھے جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھا کون ہے میں نے کہا عمر بن خطاب وہ لوگ اپنے میں کتاب یعنی قرآن شریف لیے ہوئے پڑھ رہے تھے جب انہوں نے میری آواز سنی تو کھڑے ہو کر گھر میں چھپ گئے اور صحیفہ وہاں ہی رہ گیا جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا اپنی جان کی دشمن تو بے دین ہو گئی ہے اور ایک چیز اٹھا کر میں نے اس کے سر پر مار دی میری بہن رونے لگی اور اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے جو نے کرنا ہے کر لے میں تو مسلمان ہو چکی ہوں چنانچہ میں اندر گیا اور تخت پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے بیچ میں ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ صحیفہ یہاں کیسے تو میری بہن نے مجھ سے کہا خطاب کے بیٹے اپنے سے اسے دور رکھو کیونکہ تم غسل جنابت نہیں کرتے ہو اور پاکی حاصل نہیں کرتے ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن میں اصرار کرتا رہا آخر میری بہن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا اس کے بعد مسند بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مفصل ذکر ہے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مدعون نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور وہ خود ولید بن مغیرہ کے امان میں آرام سے رہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں تو ایک مشرق آدمی کی پناہ میں آرام سے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور اذیت اٹھاتے رہیں جو میں نہیں اٹھا رہا اور یہ تو میری بہت بڑی کمی ہے چنانچہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس سے کہا اے ابو عبد شمس تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دکھائی میں تمہاری پناہ تم کو واپس کرتا ہوں اس نے کہا اے میرے بھتیجے کیوں شاید میری قوم کے کسی آدمی نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے حضرت عثمان نے کہا نہیں لیکن میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں لینا چاہتا ہوں ولید نے کہا تم مسجد چلو اور وہاں سب کے سامنے میری پناہ اعلان واپس کر دو جیسے کہ میں نے تم کو سب کے سامنے علیہ اپنی پناہ میں لیا تھا چنانچہ وہاں سے نکل کر دونوں مسجد حرام گئے وہاں لوگوں سے ولید نے کہا یہ عثمان ہے میری پناہ مجھے واپس کرنے آئے ہیں پھر حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا یہ سچ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو انتہائی وفادار اور اچھا پناہ دینے والا پایا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہ لوں اس لیے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر دی ہے پھر حضرت عثمان وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ عرب کے مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بن مارک بن کلاب قیسی قریش کی ایک مجلس میں اپنے اشعار سنا رہے تھے تو حضرت عثمان بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے لبید نے یہ شعر پڑھا کل ما خل اللہ باطل اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بیکار ہے حضرت عثمان نے داد دیتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک کہا پھر اس نے دوسرا مصرہ پڑھا وقل نَعِيمِ نعیم اللہ محلۃ ضعیلو اور حد نعمت ضرور میں ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے غلط کہا جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی حضرت عثمان کی بات سن کر لبین بن ربیعہ نے کہا اے جماعت قریش تمہاری مجلس میں بیٹھنے والے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی یہ نئی بات کب سے تم میں پیدا ہوئی یعنی پہلے تو کبھی بھی کوئی میرے شعر پر اعتراض نہیں کیا کرتا تھا آج میرے شعر کو غلط کہنے والا کہاں سے آ گیا تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چند بیوقوف آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے لہذا تم اس کی باتوں سے ناراض مت ہو حضرت عثمان نے اس آدمی کی بات کا جواب دیا جس سے دونوں میں بات بڑھ گئی تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی آنکھ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور ورید مغیرہ قریب ہی تھا اور جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ رہا تھا اس نے کہا میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر تم میری پناہ میں رہتے تو تمہاری آنکھ کو یہ تکلیف کبھی نہ پہنچتی تم تو ایک محفوظ ذمہ داری میں تھے حضرت عثمان نے کہا ہے ابو عبد شمس ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم میرا دل شاہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے میری تندرست آنکھ کو بھی وہی تکلیف پہنچے تو دوسری کو پہنچی ہے اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والے ہیں حضرت عثمان نے اپنی مصیبت زدہ آنکھ کے بارے میں اشعار کہے فَإِن فِي رِضَ الرَّبِّنَا لَهَا یدا ملحد فی الدین لیس بمبتدی اگر میری آنکھ کو اللہ رب العزت کی رضامندی میں ایک ملحد بے دین اور گمراہ انسان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی ہے تو کیا ہوا فقد عوض الرحمن منها ثوابه ومن يرضى الرحمن يا قوم يسعدي رحمان نے اس آنکھ کے بدلے میں اپنا ثواب عطا فرمایا ہے اور جسے رحمان راضی کرے اے قوم وہ بڑا خوش قسمت ہے فَإِنِّي وَإِن قُلْتُمْ غَوِيٌّ مُضَلَّلٌ صفی علی دین رسول محمدی تم اگرچہ میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں بہکا ہوا ہوں گمراہ کیا ہوں اور بیوقوف ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وہ ارید اللہ والحق دیننا علی رغم من یبغی علینا ویعتدی اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ارادہ کیا ہے اور ہمارا دین بالکل حق ہے اور یہ بات صاف میں کہہ رہا ہوں چاہے یہ بات اس آدمی کو کتنی بری لگے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے حضرت عثمان بن مدعون کی کو تک تکلیف پہنچی اس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے امن تذکر دہر غیر مأمونی اصبحت مبتئبا تبکی کا محزونی جو زمانہ پر امن نہیں تھا کہ آدم اس کو یاد کر کے رنجیدہ ہو رہے ہو اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے ہو امین تذکر اقوام ذوی صفین یغشون بالظلم من یدعو الى الدین کیا تم ان بیوقوف لوگوں کو یاد کر کے رو رہے ہو جو دین کی دعوت دینے والوں پر ظلم اٹھاتے تھے لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا والغدر فيهم سبيل غير مأمون یہ لوگ جب تک صحیح سالم رہے فحش کاموں سے نہیں رکتے اور ان لوگوں میں غداری کی صفت تو غیر محفوظ راستہ ہے الا ترون قل الله خيرهم غضبنا لعثمان بن مذعون اللہ تعالیٰ ان کی خیر کو کم کر دے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مدعون کی وجہ سے غصے میں آئے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ ولا تَعْنًا دِرَاكًا وَضَرْبًا غَيْرَ مخفونی جبکہ وہ لوگ عثمان کی آنکھ کو نڈر ہو کر تھپڑ مار رہے تھے مسلسل چوکے مارتے رہے اور مارنے میں کوئی کمی نہ تھی يَجْزِيهِمْ علم لَمْ عاجر عَجْلًا كَيْلًا بِكَيْلٍ جَزَاءً غَيْرَ مَقْبُونِ اگر عثمان جلدی بھی نہ مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر سرابر پورا پورا بدلہ دے گا جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان سے کہا اے میرے بھتیجے اپنی سابقہ پناہ میں واپس آ جاؤ انہوں نے کہا نہیں حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت محمد افضلی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھرپور جوانی والے انسان تھے اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھیں وہ ان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باریک کپڑا پہناتی تھی اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے اور یہ ادرمود کے بنے ہوئے خاص جوتے پہنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بن ابی الارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یہ عدور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے عدور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہاں سے باہر آئے تو اپنی والدہ اور قوم کے ڈر سے اپنی اسلام کو چھپائے رکھا اور چھپ چھپ کر عدور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہے ایک دن ان کو عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے جا کر ان کی والدہ اور قوم کو بتا دیا ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا چنانچہ مسلسل قید میں رہے یہاں تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو یہ بھی واپس آ گئے واپسی میں ان کا حال بالکل بدلا ہوا تھا بڑی خستہ حالت تھی وہ ناز و نعمت کا اثر ختم ہو چکا تھا یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے ان کو برا بھلا کہنا اور ونامت کرنا چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن خدافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن خدافہ نامی ایک صحابی بھی تھے ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا لقب تاغیہ تھا اور اسے بتایا کہ یہ محمد کے صحابہ میں سے ہیں تاغیہ نے حضرت عبداللہ بن خدافہ سے کہا کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں گا حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے اور عربوں کا ملک بھی دے تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں تو اس پر تاغیہ نے کہا پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا انہوں نے کہا تم جو چاہے کرو چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سوری پر لٹکا دیا گیا اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں جس سے یہ برنے نہ پائیں اور خوف زدہ ہو جائیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اب بادشاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا لیکن یہ انکار کرتے رہے پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا پھر اس نے دو مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا لیکن انہوں نے پھر انکار کیا اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو یہ رو پڑے بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں چنانچہ اس نے کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا اب بادشاہ نے پھر ان پر نصرانیت کو پیش کیا انہوں نے پھر انکار کیا اس پر بادشاہ نے کہا اچھا تم کیوں روئے تھے انہوں نے فرمایا میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانے ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے استاغیہ بادشاہ نے ان کے اس جواب سے متاثر ہو کر کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دو تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے بادشاہ نے کہا ہاں باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا حضرت عبداللہ فرما دے کہ میں نے اپنے دل میں کہا یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے میں اس کے سر کا پوسا لوں گا یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرانچے بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کو سارے حالات بتائے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حضافہ کے سر کا بوسہ لے اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں چنان حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت غذافہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام کا سختیاں برداشت کرنا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ دین کے چھوڑنے میں معذور قرار دیے جاتے تھے انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم وہ مشرق مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے اطاعی کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتے اور جو شرکیہ کلمات وہ مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے وہ مشرق کسی مسلمان سے یوں کہتے تو عزہ بھی اللہ کے علاوہ معبود ہیں یا نہیں وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہیں اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتے کہ اللہ کے علاوہ یہ کیڑا تیرا معبود ہے یا نہیں اور مسلمان کہہ دیتا ہاں ہے چونکہ وہ مشرق مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے حضرت عبی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے اور انصار نے ان کو اپنے آ رہنے کی جگہ دی تو سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تو مسلمانوں کو رات بھی ہتھیار لگا کر گزارنی پڑتی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 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے سواریاں اتنی کم تھی کہ ہم چھ آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے پتلی زمین پر ننگے باؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھارے پڑ گئے اور ہمارے باؤں گھس گئے اور میرے دونوں پیروں میں بھی چھارے پڑ گئے اور میرے ناخن جھڑ گئے تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے اسی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات الرپا رکھا گیا کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھیں ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان کرنا نہیں چاہتا تھا یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے البتہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر لوگوں کو بتائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور فراب کھجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں امام مسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے غروب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا آپ کو اتنی بھی ردی کھجور نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا ہوا کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے یہ سن کر میں رو پڑا آپ نے فرمایا اے ابو غریرہ مت رو کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰوں نے ایک ایک رات ہمارے یہاں بکری کی ٹانگ بھیجی میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے رابی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام شراک کے بغیر ہوا تبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ام المؤمنین کیا یہ کام شراب کی روشنی میں ہوا تھا انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس شراب جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے ابو اعلیٰ نے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی گھر میں شراب جلایا جاتا اور نہ آگ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا پھر دوسرا چاند گزر جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے فرمایا دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے ان کے بعد جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ اے میرے بھانجے اللہ کی قسم ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا پھر تیسرا دو مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ بالکل نہ جلائی جاتی میں نے کہا کہ خالہ جان پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا انہوں نے فرمایا دو کاری چیزوں پر کھجور اور پانی پر البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلا دیا کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہیں کہ ہم چالیس چالیس دن اس طرح گزار دیا کرتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلاتی اور نہ کچھ اور میں نے کہا آپ لوگ کس چیز پر گزارا کرتے انہوں نے کہا دو کاری چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر اور وہ بھی جب میسر آ جاتی حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے میرے لیے کھانا منگایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں میں نے کہا کیوں انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے اس حال پر اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوشت دو مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا حضرت ابن جریب نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ابن جرید نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی دو دن مسلسل جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ابن جدید نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کو دو کاری چیزیں یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی بیاقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تین دن تک مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھایا اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے لیکن آپ دوسروں کو کھلا دیا کرتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی لنگی میں چمڑے کا پیوند لگا دیا کرتے اور آپ نے انتقال تک کبھی تین دن تک صبح اور شام کا کھانا مسلسل نہیں کھایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بنی ہوئی بکری نہیں دیکھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے مسلسل کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان کی روٹی بھی اکثر جو کی ہوتی تھی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے غنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جو بھی روٹی نہیں کھائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد تین دن کے بعد کھا رہے ہیں تورانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا گا اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آر پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا آپ آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا حضرت سعید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدان نہیں دیکھا حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے پیسے کھا دیتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیس کر اس پر پھونک مارتے جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا باقی کو ہم گود لیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جو کی روٹی نہیں بچتی تھی تبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہوا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا چنانچہ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بنا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے تھے حضرت ابن بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے غور سے سنو بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے غور سے سنو بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کو راحت اور عزت ملے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے حضرت عمر نے سنا تو کہا اے ابو بکر اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے حضرت ابو بکر نے کہا صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں بھی صرف اس وجہ سے آیا ہوں ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے آپ نے پوچھا اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے ہو دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے میں بھی صرف اس وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ چنانچہ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہاں آنے میں دیر ہو گئی اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا خوش آمدید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا خوش آمدید اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والے کو اے اللہ کے نبی یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو چنانچہ ہو گئے اور کھجور کا یہ فوشہ توڑ کر لائے جس میں خشک اور تر اور گدر نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے چن کر صرف خوش کھجور لاتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہا کہ آپ خوش اور تر اور گدر تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا آپ نے فرمایا اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو اور حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا اسے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا دو کیونکہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی اور گوشت اور خشک کھجور اور تر کھجور اور گدر کھجور اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر یہ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو الحمد للہ اللہ دشبان وانما علینا فافضل تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام کیا اور ہمیں خوب دیا تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بادی دے دی اور فرمایا کہ اے ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس باندھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آن سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں چنانچہ اسے آزاد کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد میں پایا تو آپ نے فرمایا تم اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس وجہ سے آپ آئے ہیں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تم گھر سے باہر کیوں آئے انہوں نے عرض کیا جس وجہ سے آپ دونوں آئے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات سے بات کرنے لگ گئے پھر آپ نے فرمایا کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ کھجور کے اس باغ تک چلے چلو وہاں تمہیں کھانا اور پانی اور سایہ مل جائے گا پھر آپ نے فرمایا آؤ ابو بن دیان انصاری کے گھر چلتے ہیں اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے حافظ مندری نے جلد پانچ صفحہ ایک سو سڑسٹھ پر فرمایا ہے کہ بظاہر یہ قصہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحیثم کے ساتھ پیش آیا ہے اور ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور فرمائے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں حضرت فاطمہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی تو حضرت علی نے کہا میں ان دونوں کو اپنے ساتھ دے جاتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس بھوک کی وجہ سے روتے رہیں گے اور تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں چنانچہ وہ فلا یہودی کی یہاں مزدوری کے لیے لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لے گئے آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں بچے ایک حوض میں کھیل رہے ہیں اور ان دونوں کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا اے علی کیا گرمی تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے انہوں نے کہا آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں حضرت علی نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا دوسرے کو حضرت علی نے اٹھایا یہاں تک کہ دونوں کو گھر واپس لے آئے حضرت عطا فرماتے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا تھوڑی دیر تو میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوند کر روٹی پکاؤ چنانچہ وہ آٹا گوندنے لگی بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے پھر انہوں نے روٹی پکائی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے حضرت محمد بن کعب پردی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا اور آج میرا یہ حال ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ چالیس ہزار دینار تک پہنچ گئی ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آج میری زکاة چالیس ہزار ہے حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر فرمایا تم صبر سے کام لو اللہ کی قسم محمد کے گھرانے میں سات دن سے کوئی چیز نہیں ہے اور تین دن سے تو ان کی کسی ہاڈی کے نیچے آگ نہیں جلی ہے اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ وہ تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی سے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے جب تکلیفیں آنے لگیں تو ہم نے ان پر صبر کیا اور ہمیں تنگی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی اور ہم نے خوشی خوشی ان پر صبر کیا میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ایک رات پیشاب کرنے نکلا جہاں میں پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکڑاہٹ کی آواز سنی تو میں نے غور سے دیکھا تو وہاں اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں نے اٹھا لیا پھر اسے دھو کر جلایا پھر اسے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر صفوف سا بنا لیا پھر اسے فاق کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے تین دن اسی پر گزارے حضرت سعد بن ابی اکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے ہمارا کھانا صرف ببول اور کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ بکریوں کی طرح میگنیاں کیا کرتے تھے جو علیحدہ علیحدہ ہوتی خشک ہونے کی وجہ سے ان میں چپکاہٹ نہ ہوتی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی بھوک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے یہاں لے جا کر کھلائیں پلائیں لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا اس لیے کہ ہم سب کا حال ایک جیسا تھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے آپ کے گھر والوں کی صرف تین بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے آپ جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جانگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ پڑے ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا یہ گھوٹ بھر دودھ بھی پی لو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ توادو کر ہی دیں گے شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے تو تو برباد ہو جائے گا میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی میں نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے میں نے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بدعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا جو مجھے پلائے تو اسے پلا یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دبا کروں لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں اتنا دور نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دیا میں نے اس میں سے بیا میں نے پھر آپ کو پیش کیا آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا پھر مجھے دیا میں نے اس میں سے دوبارہ بیا چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے مقداد یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا سن کر آپ نے فرمایا یہ خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا میں نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے جب آپ نے دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا وہ دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں کسی کو ملے یا نہ ملے یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے مل جانے پر خوشی کی اظہار کے لیے کہا ہے اب نعیم نے تاریخ کے ذریعے سے روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مرداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دس دس کر کے ہر گھر پر تقسیم فرما دیا میں ان دس مسلمانوں میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دور ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بو حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ گیا کرتا تھا ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے پھر حضرت عمر وہاں سے گزرے میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اتنے میں حضرت ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا او ابو بریرہ میں نے کہا لبئی کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ میں ساتھ ہو لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے مجھے اجازت دے دی میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے انہوں نے بتایا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں کے گھر والوں نے ہمیں ہدیے میں بھیجا ہے آپ نے فرمایا اے ابو ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و شفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو غریرہ کو مختصر کر کے ابو ہر کر دیا میں نے عرض کیا لبئی کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفحہ کو میرے پاس بلا لاؤ حضرت ابو غریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفحہ اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے پاس مال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفحہ کو بھی دے دیتے اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفحہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود خود استعمال نہ فرماتے اہل صفحہ کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا اور پھر میں ہی قاصد بن کر جا رہا ہوں جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا تو میرے لیے تو دودھ کچھ نہیں بچے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہ تھا چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ نے ان کو اجازت دی وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو غیر یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا پھر مجھے پیالہ واپس کرتا حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو گیو میں نے کہا لبئی کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا بس میں اور تم باقی رہ گئے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا آپ نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو اور میں اور پیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے آپ نے فرمایا اچھا پیارا مجھے دے دو میں نے آپ کو پیارا دیا آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر تین دن ایسے گزرے تو مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا میں گھر سے صفہ جانے کے ارادے سے چلا لیکن میں راستے میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا مجھے دیکھ کر بچے کہتے کہ ابو عریرہ کو جنون ہو گیا ہے میں پکار کر کہتا نہیں تم مجنون ہو یہاں تک کہ ہم صفہ پہنچ گئے وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پیارے سرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفحہ کو بلا رکھا ہے اور وہ سرید کھا رہے ہیں میں گردن اوشی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لے میں اس کوشش میں تھا کہ اہل الصطفیٰ کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالے کے کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا تو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو ایک رکمہ بن گیا جسے آپ نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس رقمے سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور رقمہ ختم نہ ہوا حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کتان کے گیروے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا واہ واہ آج ابو غریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتا تھا ابن سعد کی روایت میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کے بیٹی کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا اور میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو اور زر سوار ہو اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے تو میں نے بھی اس کو عذرائے مذاق اس کی بات کو یاد کراتے ہوئے کہا تو ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر اور اس سے پہلے ابن سعد نے سلیم بن حیان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ابوریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی اور میں بسرا بنت غزوان یا مزدوری پر کام کرتا تھا جس کے بدلے میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا اور جب وہ سوار ہو جاتے تو خودی یعنی اونٹوں کو چلانے کے لیے ایک خاص آواز پڑتا پھر اللہ تعالیٰ نے بسرا سے ہی میری شادی کرا دی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا اور ابو غریرہ کو امام بنایا حضرت عبداللہ بھی شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں ایک سال رہا ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف کھردری اور موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں اور ہمارا پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہوتا تھا اس پر پتھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے امام احمد حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا اللہ کی قسم ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گندم کیا چیز ہوتی ہے اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا لباس دیاتیوں والی بونی چادر تھا حضرت اسما بن دیابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھوک حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے علاقے میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت زبیر کو ایک زمین بطور جاگیر دی ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی اور میرے خاوین حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے ہوئے تھے اور ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا اس نے ایک بکری ذبح کی جس کا گوشت پکایا گیا اور اس کی خوشبو مجھے آنے لگی اس کی خوشبو سونکنے سے میرے دل میں گوشت کھانے کی ایسی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور میں اپنی بیٹی خدیجہ کے ساتھ امید سے تھی مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں اس یہودی کی بیوی کے پاس آگ لینے اس خیال سے گئی کہ وہ مجھ کو کچھ گوشت کھلا دے گی حالانکہ مجھے آگ کی کوئی ضرورت نہ تھی جب میں نے وہاں جا کر خوشبو سونکھی اور اپنی آنکھوں سے گوشت دیکھ لیا تو گوشت کی خواہش اور بڑھ گئی تو جو آگ میں اس سے لے کر اپنے گھر آئی تھی اسے بجھا دیا اور پھر دوبارہ میں اس کے گھر آگ لینے گئی اور پھر تیسری مرتبہ گئی وہ یہودی عورت ہر مرتبہ مجھے آگ دے دیتی اور گوشت نہ دیتی چنانچہ میں بیٹھ کر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کتنے میں اس کا خامند آ گیا اور اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا اس کی بیوی نے کہا ہاں یہ عربی عورت آگ لینے آئی تھی تو اس یہودی نے کہا جب تک تم اس گوشت میں سے کچھ اس عربی عورت کے پاس بھیج نہیں دو گی اس وقت تک میں اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا چنانچہ اس نے چلو پر گوشت کا سالن بھیجا تو اس وقت روئے پسندیدہ کھانا میرے لیے اور کوئی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو جہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے اللہ کی قسم اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا تو ان ان سے کے والد حضرت ابو جہاد نے کہا اللہ سے ڈرو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم لوگوں نے غزل خندق کی رات اپنا یہ حال دیکھا کہ آپ ہی فرما رہے تھے کہ جو جا کر ان دشمنوں کی خبر لے کر ہمارے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرا ساتھی بنا دیں گے چونکہ مسلمانوں کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی اس وجہ سے اس کام کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میرا نام لے کر پکارا اے حذیفہ آگے سردی برداشت کرنے کے باب میں حضرت حذیفہ کی لمبی حدیث اسی کے ہم معنی آئے گی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں میں بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں صبح کو بھی کا ایک پیالہ کھانے کو ملے گا اور اسی طرح شام کو بھی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت تو ہم بہتر ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں آج تم اس دن سے بہتر ہو حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ پر تین دن مسلسل ایسے گزر جاتے کہ انہیں کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تو کھال کو بھون کر اسے کھا لیا کرتے اور جب کوئی چیز نہ ملتی تو پتھر لے کر پیڑ پر باندھ لیتے حضرت بن عبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت سے اہل بھوک کی کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر جاتے اور انہیں دیکھ کر دیہاتی لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اس بھوک پر تمہیں اللہ کے یہاں جو ملے گا اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم یہ چاہنے لگو کہ یہ فقر فاقہ اور بڑھ جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ صرف ایک کھجور چوس کر گزارا کرتے اور گرے ہوئے پتے کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے جبڑے سوج جاتے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو سخت بھوک لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر آدمی کے ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی بھوک کی وجہ سے میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ملے انہوں نے کہا اے ابو حریرہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر آئے ہو میں نے کہا صرف بھوک کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم صرف بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں ہم وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں آپ نے امیں سے ہر آدمی کو دو دو کھجوریں دی اور فرمائے کہ یہ دو کھجوریں کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو انشاءاللہ یہ آج کے دن کے لیے کافی ہو جائیں گی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنی رنگی میں رکھ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بریرا تم نے یہ کھجور کیوں رکھی ہے میں نے کہا اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو ہم تمہیں تمہاری والدہ کے لیے دو کھجوریں اور دے دیں گے چنانچہ آپ نے والدہ کے لیے دو کھجوریں اور عنایت فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کو یہ کام کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر فرمایا اللہم ان العیش عیش اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لہذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ شعر پڑھا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاجرین اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے اس لئے انصار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مٹھی جو اس ہوئی چربی میں ان حضرات کے لیے تیار کیے جاتے جس کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا اور پھر ان کے سامنے دیے جاتے اور یہ حضرات بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے حالانکہ یہ کھانا بد مزہ حلق میں اٹکنے والا اور بدبودار ہوتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزو خندق کے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت اور بڑی چٹان سامنے آ گئی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی آپ نے فرمایا اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیڑ پر ایک پتھر بنا ہوا تھا ہم سب نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہ چکی تھی آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خندق کھو دی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کرام کی تائیدات غیبیہ کے باب میں ذکر کریں گے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد آٹھ سو تھی حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہمیں سریعہ میں یعنی جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا زاد راہ صرف کھجور کی ایک زمبیل ہوتی اور پہلے ہمارا امیر ایک ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں تقسیم کرتا پھر آخر میں ایک ایک کھجور تقسیم کرتا میں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی تھی انہوں نے کہا اے بیٹے یہ نہ کہو جب ہمیں ایک کھجور ملنی بھی بند ہو گئی تب ہمیں ایک کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا اور آپ نے ہمیں خجوروں کی ایک زمبیل بطور توشہ کی دی آپ کو زمبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک خجور دیتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک خجور کا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہمیں کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے تو ایک کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے آگے پوری حدیث کو ذکر کیا ہے امام مالک اور حضرات شیخین بخاری و مسلم اور دیگر حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں یہ ہے کہ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تین سو تھی تبرانی نے اپنی روایت میں چھ سو سے کچھ زیادہ کی تعداد لکھی ہے امام کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کھجور کیا کام دیتی ہوگی انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی حضرت ابو فنیز غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ تہامہ میں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم عثمان پہنچے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں کمزور کر دیا آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواری کے کے جانور دبا کر کھا لیں آپ نے فرمایا بہت اچھا کھا لو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا نبی اللہ یہ آپ نے کیا کیا آپ نے لوگوں کو سواری کے جانور دبا کرنے کا حکم دے دیا اس طرح تو سواریاں ختم ہو جائیں گی تو لوگ پھر کس پر سوار ہوں گے آپ نے فرمایا اے ابن الخطاب پھر تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کے توشے میں جتنا بچا ہوا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں لے آئیں پھر آپ اس سارے کو ایک برتن میں جمع کریں اور آپ پھر مسلمانوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کریں چنانچہ آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا سب نے اپنے بچے ہوئے توشے کو ایک برتن میں ڈال دیا پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا تم اپنے اپنے برتن لے آؤ چنانچہ ہر آدمی نے اس میں سے اپنا برتن بھر لیا آگے پورے حدیث کو ذکر کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن سامنے آ گیا ہے ان کے پاس کھانے کا خوب سامان ہے اس وجہ سے ان کے پیڑ تو بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھوکے ہیں اس پر انصار نے کہا کیا ہم اپنے اونٹ زبا کر کے لوگوں کو نہ کھلا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ اسے لے آئے چنانچہ لوگ لانے لگے کوئی ایک مد لاتا کوئی سا لاتا کوئی کم لاتا کوئی زیادہ تو سارے لشکر سے بیس سا سے کچھ زیادہ کھانے کا سامان جمع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف بیٹھ کر برکت کی دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے آرام سے لیتے جاؤ اور لوٹ مار نہ مچاؤ چنانچہ ہر آدمی اپنی زمبیل میں اور اپنی بوری میں ڈال کر لے جانے لگا اور انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے یہاں تک بعد حضرات نے تو اپنی آستین میں گرہ لگا کر اس میں بھر لیا اس زمانے میں آستین بڑی ہوتی تھی جب سب لے جا چکے تو کھانا جو بتو اسی طرح تھا اس میں کوئی کمی نہ آئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ بھی سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے گا اور اسے لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آگ کی گرمی سے ضرور بچائیں گے حضرت بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری قبیلے کی ایک عورت اپنے کھیت میں چقندر لگایا کرتی تھی جب جمعہ کا دن آتا تو وہ چقندر کی جڑیں نکال کر ایک کھاڑی میں ڈال دیتی اور پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس میں ڈال دیتی تو چکندر کی جڑیں گوشت والی ہڈی کا کام دیتی ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اس عورت کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے وہ عورت یہ کھانا ہمارے سامنے رکھتی ہمیں اس کے اس کھانے کی وجہ سے جمعہ کے دن کا بڑا شوق ہوتا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں چربی اور چکنائی بالکل نہ ہوتی اور ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی خوشی ہوتی حضرت ابن ابی عفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غذبے ایسے کیے جن میں ہم ٹھڈی کھایا کرتے تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے ہمارا کچھ مشرکوں سے مقابلہ ہوا ہم نے ان کو شکست دے دی وہ سب وہاں سے بھاگ گئے ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں راک پر روٹی پکانے کے تندور بھی تھے ہم ان کے تندور کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے لگے ہم نے جاہلیت میں سنا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا چنانچہ جب ہم نے یہ روٹیاں کھا لی تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے بازو کو دیکھنے لگا کہ کیا وہ موٹا ہو گیا ہے امام حیثمی نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم لوگ غزو خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارا دشمن میدہ کی چھوڑ کر بھاگ گیا حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو چند یہودیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جو اپنے تندور کی رات میں روٹیاں پکا رہے تھے ہم نے ان کو وہاں سے بھگایا وہ روٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے پھر ہم نے ان روٹیوں کو آپس میں تقسیم کیا مجھے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جو گندم کی روٹی کھائے گا وہ موٹا ہو جائے گا چنانچہ روٹی کھا کر میں اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگا کہ کیا میں موٹا ہو گیا ہوں دعوت اللہ کی وجہ سے سخت پیاس کو برداشت کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں ساعت العسرہ یعنی مشکل گھڑی اس سے مراد غزب تبوک ہے کا کچھ حال بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لوگ سخت گرمی میں غزب تبوک کے لیے نکلے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی یعنی ہم مر جائیں گے ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کجاوے کی تلاش میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجڑی سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا اور اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈک اندر پہنچ جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ دستور یہ ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں انہوں نے کہا جی ہاں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے پہلے بوندہ بادی ہوئی پھر دھار بارش شروع ہو گئی صحابہ کرام نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن حشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ جنگی ارموب کے دن لڑائی کے لیے نکلے اور اتنا لڑے کہ زفوں سے چور ہو کر گر پڑے حضرت حارث بن حشام نے پینے کے لیے پانی مانگا تو جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث بن حشام نے کہا یہ پانی اکرمہ کو دے دو ابھی حضرت اکرمہ نے پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش نے دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا یہ پانی عیاش کو دے دو ابھی پانی حضرت عیاش تک پہنچا نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی پھر پانی لے کر حضرت اکرمہ اور حارث کے پاس گئے تو ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو چکا تھا حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اور بیعت عقب ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں تیرا بھلا ہو مجھے ڈھال دے دو غلام نے ان کو ڈھال دے دی پھر انہوں نے تیر سے کہا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے اور یوں تین تیر چلائے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا وہ تیر نشانہ تک پہنچے یا نہ پہنچے یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا چنانچہ سورج ڈوبنے سے پہلے شہید ہو گئے ایک روایت میں ہیں کہ انہوں نے غلام سے کہا کہ مجھ پر پانی چھڑکو چنانچہ اس نے ان پر پانی چھڑکا